جناب عبید اللہ بن ابو یازی سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا وہ کہتے تھے کہ اکثر لوگ سورہ نور میں وارد آیت نمبر اٹھاون اجازت طلب کرنے والی آیت پر کما کو ایمان نہیں لائے حالانکہ میں اپنی اس لونڈی کو کہتا ہوں کہ میرے پاس آتے ہوئے بھی اجازت لیا کرے امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا عطا نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے کہ وہ اس کا حکم دیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکانوے